بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و اما بعد محترم بزرگوں دوستوں اور میری مائیں اور بہنیں حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بطور مثال اور اگزامپل کے ایک واقعہ نقل کیا ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس بادشاہ نے ایک مرتبہ ایک شخص کو بلا کر ایک آفر پیش کی وہ بادشاہ بڑے بڑے باغوں کا مالک تھا اور اس کے پاس جو بڑے بڑے باغ تھے اس کے مختلف سیکشنز تھے الگ الگ ڈویژن بنے ہوئے تھے جس کے اندر درخت تھے درختوں کے اوپر فروٹس ہے اور اس طریقے سے لمبائی میں بہت بڑے یہ باغات تھے اور الگ الگ قسم کے درخت اور فروٹس اس کے اوپر موجود تھے بادشاہ نے اس شخص کو بلا کر یہ کہا کہ دیکھو میں تمہیں یہ امٹی خالی باسکٹ دیتا ہوں یہ سارے باغات میرے ہیں جس میں ڈیفرنٹ کوالٹیز کے فروٹس لگے ہوئے ہیں تمہارا کام یہ ہے کہ تم یہاں سے گزرو اور جو فروٹس تمہیں دکھائی دے اس میں سے اچھی اچھی کوالٹی کے فروٹس اس میں جمع کرنا باسکٹ کو فل کر دینا اور وہاں پر پہنچنے کے بعد جب تم باغوں سے گزر جاؤ یہ باسکٹ میرے پاس لے کر آنا جتنے اچھے فروٹ لاؤ گے اور بیسٹ کوالٹی کے فروٹس لاؤ گے اتنا بڑا تمہیں انعام ملے گا لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ جو میرے باغات ہے اس کے مختلف سیکشنز ہے ایک جگہ پر تم جاؤ اس کے بعد دوبارہ وہاں پر نہیں آ سکتے ایک ہی مرتبہ ایک باغ میں انٹر ہونے کی اجازت ہے یہ بادشاہ نے شرط رکھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ آدمی اپنی باسکٹ کو لے کر نکلا اور باغ کے پہلے حصے میں پہنچا اس نے دیکھا بڑے اچھے فروٹس ہیں دل میں آیا سارے فروٹس توڑ لو اور اپنی باسکٹ کو بھر لو ارادہ بھی کیا پھر خیال آیا ذرا آگے والے سیکشن میں چلا جاؤ ہو سکتا ہے کہ فروٹس کی کالیٹی اس سے بھی زیادہ اچھی ہو میں وہاں سے لے لوں گا یہ سوچ کر وہ آگے بڑھا جب دوسرے حصے میں پہنچا ہے تو وہاں فروٹس پہلے کے مقابلے میں اور اچھے تھے بالکل رسیلے اور خوشبودار تھے اس نے سوچا بس یہی فروٹ لے لیتا ہوں یہ میرے کام آئیں گے اور یہ بادشاہ کے پاس لے کر جاؤں گا لیکن پھر اسے سٹرائک ہوا ہو سکتا ہے آگے والے سیکشن میں اس سے بھی اچھے فروٹ ملے چلو آگے دیکھتا ہوں لہذا وہ تیسرے حصے میں گیا وہاں جا کر حیران ہو گیا اور اچھے فروٹس تھے اس نے سوچا اب یہ لے لو پھر خیال آیا کہ پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں اچھے تھے دوسرے کے مقابلے میں تیسرے میں اچھے ہیں چلو چوتھے سیکشن میں جاتا ہوں وہ وہاں پر پہنچا جب وہاں گیا تو اور اچھے اچھے فروٹس نظر آئے پھر خیال آیا یہ لو یا آگے جاؤ یہ لو یا آگے جاؤ پھر خیال آیا کہ اب تک میں نے اچھائی دیکھی ہے اور آگے جاتا ہوں یہ اور آگے چلا گیا جب وہاں گیا تو اور شاندار فروٹس نظر آئے اب کہنے لگا کہ نہیں یہ نہیں لوں گا آگے والے حصے سے لوں گا اور اچھی سے اچھی کوالٹی لے کر جاؤں گا اور اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور پھر آگے گیا اب وہ آخری سیکشن پر پہنچا ہے جہاں پر امید کر رہا ہے ہے کہ سارے اچھے اچھے فروٹس لے کر جاؤں گا لیکن جب وہ اس حصے پر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت تو ہے لیکن اس پر فروٹس ہی موجود نہیں ہے ٹوکری اس کی خالی افسوس کر رہا ہے اور رول یہ تھا کہ دوبارہ ریٹرن نہیں ہو سکتا ہے یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے ایک بار انٹر ہوا پھر باہر نکل جانا ہے خالی ٹوکری لے کر وہ باہر نکلا افسوس کرتا ہے کاش میں نے پہلے ہی فروٹس لے لیے ہوتے کاش میں نے اس طریقے سے ٹال مٹول نہ کیا ہوتا خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے پاس پہنچا امام غزالی رحمت اللہ نقل کرتے ہیں کہ یہ ایک ہے ہم انسانوں کی زندگی کی کہ آج دنیا کے اندر ہمارے لیے ہر دن ایک باغ کی حیثیت رکھتا ہے اور روزانہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس باغ میں نیکیوں کے فروٹس موجود موجود ہے اے ایمان والو ان نیکیوں کو اپنی ٹوکری میں بھر لو ان نیکیوں کو اپنے نام اعمال میں جمع کر لو لیکن ایمان والا روزانہ اپنے نام اعمال میں نیکیوں کو جمع کرنے کے لیے نکلتا ضرور ہے صبح ضرور کرتا ہے لیکن یہی سوچتا ہے آج نہیں کل سے نیکی شروع کروں گا کل نہیں پرسو سے نیکی شروع کروں گا ہر دن ٹالتا رہتا ہے اور ہر دن یہ سوچتا ہے ابھی تو جوانی ہے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی ہے یہ موقع ذرا انجوائی کرنے کا ہے بعد میں ذرا میچور ہو جاؤ میری شادی ہو جائے کچھ رسپونسیبلیٹی آ جائے پھر جا کر میں اپنے رب کو مناؤں گا پھر عبادتوں میں لگوں گا شادی بھی کر لیتا ہے شادی کے بعد بچے کی راہ دیکھتا ہے بچوں کے بعد ادھیڑ عمری کی راہ دیکھتا ہے ادھیڑ عمری کے بعد بڑھاپے کی راہ دیکھتا ہے بال سفید ہو جاتے ہیں کل کرو کل کرو کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جاتا ہے اور قرآن کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ عَنْ وُسَاتَهُ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ کہ پھر جب موت کا وقت آ جائے اب آگے پیچھے کچھ نہیں ہو سکتا ہے اس طرح ہماری پوری زندگی ٹالنے میں اور کل کل کرنے میں گزر جاتی ہے اور وہ کل وہ ٹمورو کبھی نہیں آتا ہے اور اس طرح ہماری زندگی برباد ہو جاتی ہے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ دیکھو موت کا وقت آنے والا ہے س سانس بند ہونے سے پہلے اپنے کچھ عامال جمع کر لو اپنی ٹوکریوں کے اندر نیکیاں جمع کر لو تاکہ کل وہ کام آئے گی ورنہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جائے گا آج نمازوں کے معاملے میں ہمارا یہی حال ہے الحمدللہ رمضان کے مہینے میں تو پابندی ہو جاتی ہے لیکن عام دنوں میں ہمارا یہی حال ہے کہ بھئی نماز کی پابندی ضرور کروں گا لیکن آج نہیں کل سے شروع کرو کل نہیں پرسو سے شروع کرو وہ صبح آتی نہیں ہے حالانکہ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ آدمی جو جان بچ کر نماز کو قضا کر دیتا ہے اس کا نقصان اتنا بڑا ہے اتنا بڑا ہے کہ کسی کا گھر جل جائے پورے گھر میں آگ لگ گئی گھر جل گیا بیوی جل کر مر گئی بچے جل کر مر گئے یہ نقصان چھوٹا ہے اس کے مقابلے میں کہ کوئی جان بچ کر اپنی نماز کو قضا کر دے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور پیرا پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی جان بجھ کر نماز کو قدا کرتا ہو اسے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کرنا چاہیے یہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی فرماتے اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی جب ایک نماز کو قضا کرتا ہے ایک آدمی جب ایک نماز کو قضا کرتا ہے اس کی نحوست چالیس گرانوں تک پہنچتی ہے ایک نماز کو قدا کرنے پر ہاؤسز تک پہنچتی ہے تو سوچو کہ جس گھر میں نماز چھٹی ہے اور جس گھر میں نماز کو آباد نہیں کیا گیا اس گھر میں کتنی نوست آئے گی اور پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے ہماری روزی میں برکت نہیں ہے ہماری زندگی میں سکون اور چین نہیں ہے یہ نوست کو ہم خود دعوت دے رہے ہیں اپنی نمازوں کو قضا کر کے اپنی نمازوں کو چھوڑ کے حالانکہ یہ ساری باتیں نماز نہ پڑھنے کی نہیں ہیں نماز کے قضا کرنے پر یہ نموست ہے اگر ایک آدمی نماز کو چھوڑ ہی دیتا ہے اور اس کا خیال ہی نہیں کرتا ہے تو سوچو وہ پروردگار اس پر کتنا ناراض ہوتا ہے بلکہ صاف حدیث جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی جان پوچھ کر نماز کو قضا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر پر ایک فرشتے کو مسلط کرے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ فرشتہ اس کا چہرہ بالکل کالا ہوگا وہ بالکل بیانک نظر آئے گا لمبے لمبے اس کے بال ہوگے آنکھیں اس کی بڑی بڑی ہوگی ناک سے دھواں نکل رہا ہوگا لمبے لمبے ناخون ہوں گے اور بڑے بڑے لمبے لمبے دانت ہوں گے اور یہ بیانک چہرے والا فرشتہ اس کی طرف آگے بڑھے گا میرے بھائیوں ہم تو اتنے ڈرپوک ہیں کہ ذرا زور سے باہر ہوا چلتی ہے تو گھر میں ڈر لگنے لگتا ہے ہے کہ کیا ہونے والا رات کو سویا ہے اور ہوا کی وجہ سے اگر دروازہ خود بخود بند ہو گیا پوری رات نیند نہیں آتی ہے کہ بتانے گھر میں ماما گھس گیا ہے جس نے دروازہ بند کر دیا کپڑے کو ہم نے ٹانگا ہے اور کبھی رات کو کپڑے وہ سو نہیں پاتا ہے اتنا وہ گبرا جاتا ہے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے ایک خاتون اپنے پندرہ سال کے بچے کو میرے پاس لے کر آئی اور وہ کہتی ہے کہ مولانا تین دن پہلے اس نے ایک ہورر فلم دیکھی تھی ایک ہورر مووی دیکھی ہے تین دات سے یہ سوتا نہیں ہے اتنا اس کے دل میں ڈر گز گیا ہے حالانکہ فکشن ہے وہ خود جانتا ہے کہ میں نے ایک مووی دیکھی ہے لیکن وہ ایسے منظر اس نے دیکھے کہ تین رات سے وہ نوجوان سوتا نہیں تھا تو ہمارا تو حال یہ ہے کہ ذرا سے کوئی گھبراہٹ کی بات آ جائے ہم ڈر جاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ وہ کالے چہرے والا وہ لمبے لمبے ناخون والا ایسا فرشتہ ہوگا جو مسلط کیا جائے گا جو حملہ کرے گا جس کے ہاتھ میں گرز ہوگا اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ کوڑا وہ وک وہ گرز جس کو لے کر وہ بے نمازی کو بلکہ نماز کے قضا کرنے والے کو وہ ایک کوڑا مارے گا اس کی وجہ سے وہ آدمی ستر ہاتھ زمین میں چلا جائے گا اس کے بعد وہ پھر بار آئے گا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر زہر تک مارا جائے گا زہر کی نماز چھوڑنے پر اثر تک مارا جائے گا اس اس طریقے سے پٹائی ہوگی اور یہ کی سزا ہے جو جان بوجھ کر نماز کو قضا کرتا ہے اندازہ لگاؤ نماز کے چھوڑنے پر کیسا عذاب ہوگا اللہ ہماری حفاظت فرمائے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس میں میں ذرہ برابر شک نہیں اور اگر آج شک کرتے بھی ہیں تو موت کے بعد اپنی آنکھوں سے ہم یہ سب کچھ دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے نمازوں کا احتمام نصیب فرمائے اور یہ جو ہمارا مزاج ہے ٹال مٹول کا کہ آج نہیں کل کل نہیں پرسو اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے دنیا کے معاملے میں جس طرح ہم ہر چیز کو فوراں کر لیتے ہیں اور ہر اپرچونیٹی کو گراب کر لیتے ہیں دین کے معاملے میں بھی اللہ یہ مزاج ہم سب کا بنا دے اللہ ہم سب کو عملی زندگی نصیب فرمائے نمازوں کے چھوڑنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اللہ صحیح معنی میں رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ و و و بحمدی سبحانک اللہم نشد انتا نستغفرک نتوب سبحان